اگر عافیت مانگتی عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوعة وأرزا مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله ولو سألت الله يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یوں دعا فرمائی یا اللہ مجھے میرے خامند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور میرے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کی درازی عمر سے مستفیض فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان مدتوں کا سوال کیا ہے جو مقرر کی جا چکی اور قدموں کے ان نشانوں کا جن پر قدم رکھے جا چکے اور ایسے رزقوں کا جو تقسیم کیے جا چکے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں دیں گے اور وقت آنے کے بعد کسی چیز کو مؤخر نہیں فرمائیں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے عافیت نصیب فرما دے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا